سب آئی ہے گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پیغام سب آئی ہے گلزار نبی سے آیا ہے مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے ہر آہ گئی عرش پہ یہ کی قسمت ہر آہ گئی عرش پہ یہ کی قسمت ہر عشق پہ ایک خلد ہے ہر عشق کی قیمت ہر عشق پہ ایک خلد گ ہر عشق کی قیمت تو پائے ملا گئے مجھے سرکار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے دروام آئی ہے گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا دربار نبی سے دربار نبی سے پروام سبا لائی ہے گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے گرمی ہے تب ہے درد ہے کل پت سفر کی ہے نہ شکر یہ تو دیکھ عظیمت کدھر کی ہے لوٹتے ہیں مارے جاتے ہیں یوں ہی سنا کیے ہر بار دی وہ امن کی غیرت کی ہے اپنے سائے میں آرام ہی سے لائے ہیلے بہانے والوں کو یہ راہ در کی ہے یہ راہ در کی ہے پروام لائی ہے گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پروام دربار نبی سے دربار نبی سے ماہے مدینہ اپنی تجلی عطا کرے ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے یہ ڈھل کی چاندنی تو پگھر دو پگھر کی ہے آیا گے بلاوا مجھے در نبی سے دربار نبی سے پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے اس کے تو پین حج بھی خدا نے کرا دیے اس کے تو پین حج بھی خدا نے کرا دیے در کی گئے آیا گے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پروام سنبھالائی ہے گلدار نبی سے آیا گئے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے کعبے کا نام تک نہ پر کہاں کعبے کا نام تک نہ لیا تے باغی کہاں پوچھا تھا ہم سے جس نے کہ نحزت کدھر گئے آیا ہے مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پروام سبا لائی ہے گلزار نبی سے آیا دربار نبی سے ان پر درود کو حجر تک کرے سلام ان پر سلام جن کو تحیت شجر کی ہے تحیت شجر کی ہے ان پر درو جن کو کسے بے کسا کہے ان پر سلام جن کو خبر بے خبر کی ہے خبر بے خبر کی ہے جنو بشر سلام کو حاضر گیا سلام جنو بشر سلام کو حاضر السلام یہ بار گاہ جنو بشر کی ہے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پروام سب لائی ہے گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے شمسو قمر سلام کو حاضر گیا سلام شمسو قمر سلام سلام کو بجر گئے السلام خوب بھی انہی کی جوت سے شمس و قمر کی ہے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے سنگو شجر سلام کو حاضر ہے السلام کلمے سے کر زبان درخت و حجر کی ہے درخت و حجر کی ہے سب بحر بر سلام کو حاضر ہے السلام تمری کلی کے نام تو ہر بحر بر کی ہے ہر بحر بر کی ہے عرض و اثر سلام کو حاضر ہے السلام مل جائے بار دو اثر کی ہے تو اثر کی ہے شوری دسر سلام کو بازے ہے السلام شوری دسر سلام کو حاضر گئے سلام راحت انہی کے قدموں میں شوری دسر کی گئے آیا گے بلاو مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پیغام سبا لائی ہے گلدار نبی سے آیا گیا بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے ہستا جگر سلام کو حاضر ہے السلام مرحوم یہی کی خاک تو ہستا جگر کی ہے پستہ جگر کی ہے سب خوش کو سر سلام کو حاضر ہے السلام یہ گاہ مالک ہم ہر کو سر کی ہے ہر خوش سر کی ہے سب کرو پر سلام کو السلام ٹوپی سلام تو خاک پہ ہر کرو پر کی ہے اہل نظر سلام کو حاضر ہے سلام اہل نظر سلام کو حاضر ہے سلام یہ گر سرما سا بہنے نظر کی ہے آیا گے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پیغام سب لائی گے گلزار نبی سے آیا گے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے بھاتی نہیں ہم دم مجھے جلت کی جوانی بھاتی نہیں ہمدم دم مجھے جنت کی جوانی سنتا نہیں زاہد سے میں غوروں کی کہانی سنتا نہیں زاہد سے میں غوروں کی کہانی الفت ہے مجھے سایا دیوار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پروام سب لائی ہے گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے یہ پیاری پیاری پیاری تیرے کان باب کی پیاری پیاری پیاری تیرے کان باب کی سرد کی آب و تاب سے آتش سفر کی ہے آیا بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے جنت میں آ کے نار میں جاتا نہیں کوئی جنت میں آ کے نار تو زبر کی ہے پوری پت ہے مجھے سایہ دیوار نبی سے دیوار نبی سے پروام سبا لائی ہے گلزار نبی سے آیا گے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے مومن مومنوں پیرا پر رتیب ہو مام مومنوں پہ رہو الرحیم ہو سائن سائنوں کو خوشی لا نظر کی ہے آیا دربار نبی سے دربار نبی سے پیغام سب لائی گے گلزار نبی سے آیا گے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے جن جن مرادوں کے لیے خبیر کیا مجھے حاجت خبر کی ہے حاجت خبر کی ہے آ کچھ سنا دے عشق کے بونوں میں اے رضا آ کچھ سنا دے عشق کے بونوں میں اے رضا مشتاق لذت سوزے جگر کی ہے آیا بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے سوانی صبح میں ٹھنڈ جگر کی ہے کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے ہوا یہ کدھر کی ہے چبھتی ہوئی نظر میں ادا کس سحر کی ہے چبھتی ہوئی جگر میں صدا کس گجر کی ہے صدا کس گجر کی ہے ڈالے ہری ہری نے تو بالے بری بری ڈالے ہری ہری نے تو بالے بری کشتے عمل پری گئے بارش کی کی گئے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پروام سب لائی گئے گلزار نبی سے